ابن جُریج نے نافے سے ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزواج کو حجد الوداع کے ساتھ رکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو احرام کھولنے سے کیا چیز مانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے سر کے بالوں کو چپکا چکا ہوں اور اپنی قربانی کو ہار بھی پہنا چکا ہوں لہٰذا میں جب تک اپنی قربانی کے اونٹ نہر نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھاسی